بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت نال پریوی کتاب کی آیتیں أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين کیوں لوکاں نے اس گل نو تعجب ہے جے اونے انہاں وچوں ہی ایکن آدمی ور وہی بھیجی جے سارا لوکاں اللہ تعالی کی نافرمانی تے ڈراؤ تے ایمان آلانا یا خوشخبری سنا دیو جے انہاں واسطے انہاں دا رب کول ہے ہے درجو کافراں نے کیوں یہ شخص کی بند ہے جادوگر ہے ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في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 اللہ تعالیٰ نے یہ سچو وعدو کیو ہوا ہے بے شک وہی جیا جون نہ پہلی واری پیدا کرے تو وہی پھر اس نہ دوری واری پیدا کرے وہ تانجے انہا لوکاں نہ انصاف نال بدلو دیتو جائے جڑا ایمان لے آیا تو جنہاں نے چنگا عمل کیا تو جنہاں لوکاں نے کفر کیو انہاں واسطہ پین جگو ابل تو پانی ہے تو دکھ دینا لو عذاب ہے اس گلوں جب کفر کرے میں تھا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہی تا ہے جس نے دین لو آلو تے چند چننی آلو بنایو تے اس نے چن واسطے منزل مقرر کر دیتی تاں جے تم سالہ و شمار تے حساب کو پتو کر لیا کریں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے برحق کی پیدا کی ہوئے وہ جان آلان واسطے ہے آئے تانا کھول کھول کے بیان کرے والارض لآیات لقوم یتقون بے شک رات تیاری گا پیر پرت ماں تے زمین ماں جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہوئے ان سب ماں ڈر نالا واسطے بڑی نشانی ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وقمنوا بها وقمنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون بلا شبہ وہ لوگ جڑا مارا کول ہے آن کی مید رکھ مید ہی نہیں رکھتا تو دنیا کی زندگی پر راضی بازی ہو گیا ہیں تو اس سے نال دل لا بیٹھائیں تو جڑا ماری آیتاں تھے غافل ہیں اولئیک مأواہم النار بما كانوا يكسبون اساں لوکاں وہی ٹھکانو دوزخ ہے اس کمائی کا بدلہ ماں جیڑی یہ کرے میں تھا ان وعملوا الصالحات ربهم تجري من تحتهم في جنات النعيم بے شک جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا انہوں کو رب انہوں نے ایمان کے صدقے صد و رستو دا دیا گو جت نیامتاں گا باغ میں باغم انہوں کے کوڑے نیر بغتی میں ہی دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ات انہا موگی گل بے گی سبحان اللہ اس میں انہا کی ملاقات کی دعا بے گی السلام علیکم تا آخری گل انہا کی یا بے جس ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہے جڑو سارا جہانہ وہ پرنہار ہے ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون تو جے کدے اللہ تعالی لوکاں ور تاولائیں سختی نازل کر دیا کرتو جس طرح وہ فائدہ واسطے کالی کریں تا تدے انہاں کی اجل کو فیصلہ ہو گیا تو ور ہم انہاں لوکاں نو جڑا ماری ملاقات کی مید ہی نہیں رکھتا چھوڑ رکھاں جے وہ اپنی گمراہی میں ڈابو مارتا پھرے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون تو جس ویلے انسان پر کوئی مصیبت آوے تاں وہ لمحہ پیاں بیٹھاں تے کھڑاں ہر حال ماں مارے آگے دعا کرے پھر جس کڑی ہم اس نے وہ مصیبت ہٹا لیاں تاں وہ اس طرح لنگ جائیں جس طرح اس نے کدے اپنے اوپر آن والی تکلیف واسطے مارے آگے دعا ہی نہیں کی ادو بدن آنا واسطے ان نگا کرتوت اس طرح سونا بنا دیتا گیا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين یقین تھارا سے پہلا مجھ ساری قوم کومل کر چھوڑی جس ویلے انہوں نے ظلم کیو حالانکہ انہوں کو لے انہوں کا رسول صاف صاف دری لے آیا تھا ور وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ ایمان لے آتا ہم مجرم لوگ کا نا اس طرح سجا دیا بعد ہم نے تم انہاں کی جگہ زمین میں بسایا تانجے ہم دیکھا کہ تم کسا عمل کریں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تجسولا طيب، انہاں کے اگے ماری صاف صاف آیت پڑی جائیں تم وہ لوگ جنہاں نے میر دی نہیں کہیں تم اس نے علاوہ کوئی دوجو قرآن آؤ یا اس میں تبدیلی کر چھوڑو تم فرما دیو منا یہ اختیار نہیں جے ہوں اپنی طرف تبدیلی کر دیوں ہوں تو بس اس سے حکم ور چلوں جڑو میرا در وہی کدے ہوں اپنا رب کی نافرمانی کروں تو ہوں ایک بڑا دن کا عذاب سے ڈروں گا به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون تم فرما دیو جے کدے اللہ تعالیٰ چاہتو تو نہ تے ہوں یو قرآن پاک تھارے سامنے پڑھتو تو نہ ہی وہ تونا اس کی خبر دیتو پھر ہوں تے اس سے پہلا بھی تھارے بشکار اتنی لمبی عمر رہے ہوں کیوں تو انہیں اتنی عقل بھی نہیں فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انہو لا المجرمون تو اس بڑو ظالم کون وہ جڑو اللہ ور بنا بنا گئے جھوٹھی گل آو یا اس کی آیتانا نا جی کے یقین مجرمانہ کدے اپنی مراد نہیں تھا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں کی عبادت کریں جڑا نہ انہوں وہ کچھ نقصان کر سکیں تو نہ انہوں نے کچھ نفع دے سکیں تو کہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ گاہ مارا سفارشی ہیں ماری شفاق کرنا لائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں تم اللہ تعالیٰ نہ وہ چیز دسے جیڑی وہ نہ اسمانہ ما جانے تے نہ زمین ما وہ پاک ہے تے انہا شرک تے اس کی ذات مجھ اچھی ہے وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون سارا لوگ ایک ہی طریقہ ور تھا ایک ہی امت تھا پھر انہوں نے اختلاف کیو تو جے کدے تھارا رب کی طرفوں ایک گل پہلے ہی متھی بھی نہ ہوتی تو انہوں نے بشکار اس گل इस गल वो नमेड़ोई होगी हो جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ويقولون لولا أُنسِلَ عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين تو یہ لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور کا رب کی طرف کوئی کیوں نہیں نازل ہو جاتو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو بے شک غیب کی خبر تو بس اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہ ہی ہے لہذا تم بھی اڈی کو ہوں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 له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وہی تا ہے جڑو تڑنا خشکی مامی تا سمندر مامی چلاوے ات توڑی کے جس ویلا تم کشتی ماں وے اور وہ کشتی اور وہ کشتی مزیدار آوا... موافق آوانال لوکانا لے گا چلتی ہوئے تو لوگ اس نال خوش ہوئے کہ جان چکی پھانڈا گو ایک اوڑو آ جائے ہر پاس تھے ان پر کانگ ہی کانگ چڑھتی اور یقین کر لیں کہ ہم کانگ کا گیا ہاں اس وہ دین نہ نیش اللہ تعالیٰ کو کر گئے دعا کرن لگے کہ جے تو آنا اس مصیبت تے نجات دے دیا گو تام ضرور شکر گزار بن جاؤں گا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم پھر جد وہ انہوں نے نجات دے دی وہ تدی زمین ماںک اتی چک لیں تھاری اتی کو ببال یقین تھارا بری پوائے گو تم دنیا کی زندگی کا یہ فائدہ چک لو پھر تم نے مارکلے مڑ گئے آن تاہم ہم تونا دس دیاں گا جی تم کے کچھ کرے میں تھا انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما انترحد الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيداً فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون دنیا کی مثال چھڑی اس پانی آرو ہیں جڑو ہم نے اسمان تے برایو پھر اس نال زمین تے جمن والی چیز خوب کڑھی ہو گئے نکلی جنہاں انسان چوکر توڑی جس ویلے زمین نے چنگی طرح اپنی رونق پکڑ لی نالے خوب زینت آلی ہو گئی اور زمین آلانا یقین ہو جی ہم ہون قدرت آلے ہے اچن تھی رات یا تیاری مارا عذاب وہ حکم آ گیو تو ہم نے اس طرح صاف کر چھوڑیو جس طرح کل ات کچھ تھو ہی نہیں اس طرح ہم آیتاں کھول کھول کے بیان کروں اس نے روکاں واسطے جڑا غور کریں والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللہ تعالیٰ سلامتی آلہ کارتر بڑھاوے تو وہ جس نے چاہوے उसने صدہ رکھتا की हिदायत دے دے للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللہ تعالی سلامتی آر دل بڑھاوے تو وہ جس نے چاہے اس نے صدہ رستہ کی ہدایت دے دے نیکی کرن آنا ودیا جزا ہے سگوں زیادہ بھی ہے ان کا چہرہ ور نہ کڑک بہ گی نہ ذلت جیسا لوگ کی جنتی ہیں وہ سدا اسے مریں گا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جنا لوکاں نے بدی کمائی تو بدی کی سزا اس سے کے برابر ہے اس لوکاں پر ذلت چڑی بھی بہ گی انہوں نے کوئی اللہ سے بچان والو نہیں ہو سے اس طرح سمجھو جنے انہوں کا منہ ور لکھ کالی رات کا ٹوٹا چمیڑ دیتا گیا ہے دوزخی ہیں یہ صدا اس سے مرے گا ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وَشُرَكَاءُكُمْ فزيّلنا بينهم وقال شُرَكَاءُكُمْ یاد کرو جس کڑی ہم ان سارا نا کٹھا کر گا پھر ہم شرک کرن آنا نہ کہاں گا تم خدا کا جنا نا تم خدا تالا کا شریک بناوے میں تھا اپنی اپنی جگہ رو پھر انہوں کا بشکار ہم بکھیڑو کر دیاں گا تو انہوں کا بنایا ہوا شریک انہوں نے کہیں گا تم ہماری عبادت بالکل نہیں کریں تھا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين تو مارا بشکار تو تھارا بشکار گواہی واسطے اللہ تعالیٰ اسو دو ہے ہونا تو تھاری عبادت کی کئی خبر ہی نہیں هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ادار شخص اپنا اپنا کیا ہوا عمل کی جانچ کر لیا گو تو یہ سارا لوگ اپنا سچا مالک اللہ تعالیٰ کی میں پیش کیا جائے گا تو جڑا باطل معبود یہ خیال کرے میں تھا وہ سارا انت گم جائے گا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو تو اسمان تے زمین تے کون روزی دیئے تے تھارا کرنا تے اکھاں وہ مالک کون ہے تے کون مردہ تے زندو پیدا کر دیا تے کون زندہ تے مردو پیدا کر دیا تے وہ کون ہے جڑو سارا کما کو انتظام کرے وہ ضرور یہی کہیں گا اللہ تعالی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں پھر تم ڈرتا کیوں نہیں فذلكم ربكم الحق الحق فماذا بعد إلا الضلال فأنا تصرفون بس یو اللہ تعالیٰ ساروں برحق رب ہے تے حق باندے آ جان تے بعد گمراہی تے سوا بچوئی کی ہے پھر تم کیاں پھیریا جا رہے ہیں كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اس سرا تھرا رب گیا گل سارا نا فرمانا بر پوری ہو گئی جب ایمان نہیں لیا سے قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تم فرما دیو کیوں تھارا بنایا ہوا شریک کام کو ایسو ہے جڑو جیا جون نہ پہلی باری پیدا کرے پھر وہ دوہری باری بھی پیدا کر سکے تم فرما دیو اللہ تعالیٰ ہی پہلی باری جیا جون نہ پیدا کرے تو وہی دوہری باری بھی پیدا کرے وہ پھر تم کیوں پٹھا پھرتا جا رہے ہیں من يهدي الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو تھارا بنایا بچوں اسو کیڑو ہے جیڑو حق و ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اللہ تعالی حق رستو دس ہے پھر جیڑو حق رستو دس ہے وہ اس گل کو مستحق ہے جو اس کی فرما برداری کیجئے یا وہ جڑو آپ رستو نہ سیانتو بے سگوں اسنا رستو تو انہاں بچوں مجھ لوگ چھڑا اندازہ ور چلیں بے شک اندازو حق کا مقابلہ ماں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقینا اللہ تعالیٰ نہ اس, کی اس کو پتو ہے وما كان هذا القرآن أن يفترى من الله ولكن ولكن تصديق تصديق الذي الذي بين بين يديه يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب تو یہ قرآن اسو وی نہیں جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس نہ پلے تے بنا سکے بلکہ یہ تے تصدیق کرنا لو ہے ان کتاباں کی جیڑی اس تو پہلا ہوئی ہیں اور یہ احکام کی تفصیل کرنا لو ہے اس میں کوئی شک نہیں جی یہ دنیا جہان کا رب کی طرف ہوئے ام یقولون افتروہ قل فأتو بی قل فأتو بسورة مثله وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين کیوں یہ یا گل کے جی یہ قرآن نبی نے پلے تے بنا لی ہوئے تم فرما دیو پھر تے تم بھی جسی ایک صورت بنا لیا ہوں تے اللہ تعالیٰ تے علاوہ جن نہ بھی تم اپنا اپرالا وقت بلا سکیں بلا لیو جے کر تم سچائیں بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلکہ گل یہ ہے جی انہوں نے اس چیز نہ جھوٹ کہہ دیتو جس نہ اپنا علم کا کعبہ میں نہیں لیا سکیا تو اجو انہوں کے سامنے اس کی حقیقت نہیں آئی اس سے رہا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام نہ جھوٹو کیا تو جڑا انہوں سے پہلا تھا پھر تک لیو چھیکڑ انہوں ظالموں کو انجام کی ہوگو وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين تو انما کچھ ایسا لوگ ہیں جڑا اس کلام پر ایمان لیا میں تو انما تو انما ہی کچھ ایسا لوگ بھی ہیں جڑا ایمان نہیں لیاتا تو تھارو رب فساد بان آلانو خوب جانے صدق اللہ العظیم